يفقه قولي اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ حضرات علماء کرام سامعین اظام اور عفت بآب خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک عظیم الشان پرانی محفل میں شرکت کا موقع اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سامعین کرام آج دنیا میں ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے اگر ظلم کی چکی میں کوئی قوم پس رہی ہے اور ظلم اور تشدد کا شکار ہو رہی ہے وہ کوئی اور قوم نہیں وہ قوم جس کو اللہ نے کلام پاک کے اندر خیر امت فرمایا وہ قوم جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر امت وسط فرمایا وہ قوم جس میں آنے کے لیے پیغمبروں نے خواہشیں ظاہر کی دعائیں کی اے اللہ ہماری نبوت ہماری رسالت لے لیجیے ہم پر نازل کردہ کتاب لے لیجیے ہمیں آقا کے صحابہ میں نہیں آقا کے ابدال میں نہیں آقا کی امت کے شہدا میں نہیں آقا کے امت کے اولیاء میں نہیں آقا کے امت کے غوثوں میں نہیں آقا کی امت کے عام مومن اور ایک عام مسلمان ہمیں بنا دے ان پیغمبروں نے اس امت میں کیا دیکھا تھا اور انہوں نے کیا پایا تھا کہ اپنی رسالت کے بدلے اپنی نبوت کے بدلے اپنی کتاب اللہ کو واپس کر کر اس امت میں آنا چاہتے تھے حضرت سیدنا موسا علیہ علیہ سلاۃسلام کا ایک خاص وقت اور ایک خاص کمال ہر پیغمبر ایک خاص خوبی کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت آدم صفی اللہ حضرت نوح نجی اللہ حضرت اسماعیل زبی اللہ تو حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام کریم اللہ اللہ سے بات کرنے والے اللہ سے بات کی اور کہا اے اللہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایک ادنا ایک چھوٹا غلام مجھے بنا دیجیے اور اے اللہ مجھے وہ پیغمبر کو دکھائیے اس نبی کو دکھائیے ان کے صحابہ کو دکھائیے یا آخری درجے میں ان کے ادنا درجے کے امتی کو دکھائیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسا تم نہیں جانتے کہ اس امت کا کیا مقام ہے اس امت کا کیا درجہ ہے وہ امت آنے میں سب سے آخر میں آ رہی ہے اور جنت میں کسی پیغمبر کی قوم اور کسی پیغمبر کی امت اس وقت تک داخلہ نہیں لے گی جب تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرد جنت میں داخلہ نہ ہو جائے گا بعض قومیں اور بعض امتیں اپنے پیغمبروں کو ٹکرا دیں گی کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ امت ان پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی ان پیغمبروں کے حق میں شہادت دے گی کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ دوستوں کو بھی انجام دیا آخر ان پیغمبروں نے اس امت میں کیا دیکھا اور اللہ نے سیدنا موسا علیہ علیہ السلام تو کو کیا بتایا اس امت کا مقام اس امت کا درجہ اور اس امت میں رہنے والے افراد کا درجہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے خیر القرون کا زمانہ میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تعبین کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں طب تعبین کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میں اربا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس قوم کے شہدا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس قوم کے محمد بن قاسم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس قوم کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس قوم اور اس امت کے حضرت ٹیپو سلطان شہید کی بات نہیں کر رہا ہوں میں غوث پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں خواجہ میری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں فرید الدین گن چکر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سلطان الدین باہو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں قاسم نانوتوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ رضوان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ صلاح وسلام سے کہا اے موسا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین اور تب تعلیم اور اس امت کے سلحا اور اس امت کے جو اولیاء اختاب ابدال شہدا مجاہدین اور غازی آپ ان کا مقام کیا جانو گے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اے جبرائیل میرے حضور سجدہ کرو حضرت جبرائیل علیہ سلاد والسلام سجدے کے اندر پڑ گئے کتنا سجدہ کیا ہوگا ایک منٹ کا ایک گھنٹے کا ایک دن کا ایک ہفتے کا ایک مہینے کا ایک سال کا ستر ہزار سال راوی بیان کرتے ہیں اور یہ ستر ہزار سال دنیا کے اعتبار سے ہیں یا آخرت کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس لیے کہ آخرت کے دن دنیا کے اعتبار سے بہت لمبے دن ہوتے ہیں تو وہ کتنا لمبا سجدہ کیا ہوگا ستر ہزار سال سجدہ کرنے کے بعد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں جبریل علیہ السلاط والسلام نے فرمایا باری تعالیٰ اتنا لمبا سجدہ اتنا اخلاص کا سجدہ ہم سجدوں میں جائیں تو دکان کا خیال آئے ہم سجدے میں جائے تو ہمیں مکان کا خیال آئے بیوی بچوں کا خیال آئے فرشتے تو وہ ہیں کہ گناہ کرنا چاہیں ان کی فطرت میں ان کی جبلت میں اور ان کی عادت میں ان کی طبیعت میں اللہ نے معصیت ہی کو نہیں رکھا ہے لا یاسون اللہ ما امرحم ویف ما مرون کے چاہ کر بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ معصیت نہیں کر سکتے اتنا اخلاص کا سجدہ اتنا خلوص کا سجدہ اتنا للہیت کا سجدہ اور وہ بھی اللہ کے عرش کے سامنے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ستر ہزار سال کا سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آپ کیسے محسوس کرتے ہیں فرمایا اے اللہ آپ نے جو مخلوق اب تک پیدا کی اور قیامت تک آپ پیدا فرمائیں گے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ایسا سجدہ نہ کسی نے کیا ہے نہ قیامت تک کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین میں پیغمبروں کا سلسلہ اپنی مخلوق کے اندر جاری کروں گا آدم علیہ سلاۃ وسلام آئیں گے شیش علیہ السلاۃ وسلام آئیں گے صالح علیہ السلاۃ و سلام آئیں گے حتیٰ کہ میں اس کی کڑی ختم کروں گا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ میرے محبوب ہوں گے یہ میرے چہیتے ہوں گے یہ آخری پیغمبر ہوں گے ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا کوئی نیا رسول نہیں آئے گا آپ اس امت کی بات کر رہے ہیں اس امت کے کسی ویل کی بات نہیں کسی شرح اور کسی غوث کی بات نہیں کسی قطب کی بات نہیں کسی نمازی اور تحجد گزار کی بات نہیں اس امت کا ایک ادنا فرق جس نے جلوت میں گناہ کیے اور جس نے قلوت میں گناہ کیے جس نے دن میں گناہ کیے جس نے رات میں گناہ کیے جس نے کبیرہ گناہ کیے جس نے سبیرہ گنا گناہ کیے اگر وہ ایک مرتبہ میرے دربار میں سکتے میں جاتا ہے اور ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے سبحانہ ربی اللہ پڑھتا ہے اے جبرائیل میری عزت کی قسم میری کبریائی کی قسم میری جلالت کی قسم میرے محبوب کے اس ادنا امتی جس نے شراب پی رکھی تھی جس نے بدکاری کر رکھی تھی جس نے گناہ کر رکھے تھے جس نے اپنے جسم کو اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو اپنی روح کو گناہوں سے گندا کر رکھا تھا ایک مرتبہ سجدے میں سبحانہ ربی اللہ کہتا ہے اے جبرائیل میری عزت جلالت کی قسم تمہارے اس ستر ہزار سجدے کے سال کے سجدوں کے مقابلے میں اس امتی کا مجھے وہ سجدے کا لفح زیادہ عزیز ہے حضرات انبیاء علا نبی علیہ وسلام نے چپ ایسے ہی اس امت کے اندر آنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی میں آپ کو آج جو ہے اس مدرسے کے سلور جبلی جلسے کے اندر اور پچیس سالہ جشن کے اندر میں اس امت کے مناقب اور اس امت کے فضائل اور قصائل کو بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں اس امت کے ایک ایک فرد کی داڑھی رکھنے والے کی مجاہد کی غازی کی شہید کی نمازی کی تحجد کی مرد کی عورت کی بڑے کی چھوٹے کی مقیم کی مسافر کی عالم کی جاہل کی ایک ایک فرد کے مناقب حدیث پاک کے اندر نقل کیے گئے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آج اس پچیس سالہ جشن کے اسٹیج سے آپ لوگوں کو سوال یہ ہے کہ جن پیغمبروں نے اس امت میں آنے کی خواہش ظاہر کی تھی آج اس امت کی حالت کیا ہے آج اس امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اگر ان پیغمبروں کو فلسطین دکھا دیا جاتا ان پیغمبروں کو افغانستان کی تورا بورا پہاڑیوں کو دکھا دیا جاتا ان پیغمبروں کو عراق کی سرزمین دکھائی جاتی ان پیغمبروں کو گوانتا نامو گئے جیل کی سداؤں کو سنایا جاتا ان پیغمبروں کو ابو غریب جیل سے نکلنے والی آوازوں کو سنایا جاتا ان پیغمبروں کو گجرات کا ظلم و ستم اور تشدد بتایا جاتا ان پیغمبر کو ہندوستان کے اندر ظلم اور تشدد کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں کی حالات بتائی جاتی تو کیا بتائیے یہ پیغمبر آج ان مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر آج ان مسلمانوں کے قواعد کو دیکھ کر آج جو ہے ان مسلمانوں کے غیروں کے سامنے رحم اور کرم کی بھی مانگتے ہوئے دیکھ کر کبھی وزیر خارجہ کے پاس کبھی وزیر داخلہ کے پاس کبھی پولیس کے پاس کبھی کمشنر کے پاس کبھی اختیار کے پاس جا کر امن کی بھیک مانگتے ہیں رحم کی بھیک مانگتے ہیں کرم کی بھیک مانگتے ہیں میرے اللہ نے اس امت کو خیر امت اس لیے کہا یہ خیروں کے سامنے رحم و کرم کی بھیک مانگے میرے اللہ نے اس امت کو پٹنے کے لیے پیدا کیا میرے اللہ نے اس امت کو ٹاڈا میں جانے کے لیے پیدا کیا کوٹا میں پسنے کے لیے پیدا کیا بہار جیل کے اندر سننے کے لیے پیدا کیا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک آج کون دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچ رہا ہے کون خون کی دریا بہا رہا ہے کون قتل عام کر رہا ہے کون گاجر مولی کی طرح انسانوں کا سر قلم کر رہا ہے کون پہاشی کر رہا ہے کون عیاسی کر رہا ہے کون ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی آبرو اور عزت کو لوٹ رہا ہے کون ہے ایک نمبر کا دہشت کر کون ہے قاتل کون ہے لٹیرا کون ہے جالی نوٹ بنانے والا کون ہے جالی شراب بنا کر موت کا سودا کرنے والا کون ہے جو جو ہے اناج کے اندر غذاؤں کے اندر ملاوٹ کر کر آج انسانوں کی جانوں کا سودا کرنے والا کون ہے پارلیمنٹ کے اندر ووٹ کے بدلے نوٹ کے بدلے ووٹ جو ہے کا معاملہ کرنے والا کون ہے عدالت کے اندر فیصلوں کا سودا کرنے والا پاپ کا سودا کرنے والا زمیر کا سودا کرنے والا ایمان کا سودا کرنے والا رنڈی خانے کے اندر ایک رنڈی اپنی شرمگاہ کا سودا کرتی ہے اپنی ماں کی مجبوری کے خاطر اپنی اولاد کو پالنے کے خاطر اپنے خامن کے پیٹ کی جہنم کی آگ بجانے کے خاطر اس کو دنیا بری نگاہ سے دیکھتی ہے یہ سفید پوش کتے یہ امریکی کتے جن کا ظاہر بھی خراب ہے اور جن کا باطن بھی خراب ہے یہ انڈیا کے میں کتے دہشت گرد جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں ہمارے اخلاق کے دشمن ہیں ہمارے مدارس کے دشمن ہیں ہمارے مساجد کے دشمن ہیں مغرب مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ہندوتوا کی لہر پھیلا کر یہاں اسلام کا نام مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں یہاں اللہ کے کلام کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے نائن الیون کے بعد کل انہوں نے داڑھی کے بارے میں امامے کے کے بارے میں مدارس کی ان بوسیدہ دیواروں اور پھٹی ہوئی چٹائیوں کے بارے میں وہ ملا جس کی سائیکل کے پنچر ڈالنے کے لیے جس کے جیب کے اندر رقم نہیں اسے یہ دہشت گرد نظر آ رہا ہے اس الیکٹرانک اور اس پرنٹ میڈیا نے ایک تاثر دیا ایک امپریشن دیا اور ایک جھوٹ کو ایک جھوٹ کو ایک مرتبہ سو مرتبہ لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ فلموں کے ذریعے سے ڈراموں کے ذریعے سے سیریل کے ذریعے سے بتایا بتایا کہ بھائی تعویذ ڈالنے والا دہشت گردی کرتا ہے ٹوپی ڈالنے والا رومال ڈالنے والا چہرے کے اندر سنت رکھنے والا اور پھر ہاتھ کے اندر بستہ رکھنے والا یہ ڈاکہ ڈالتا ہے یہ عزت لوٹتا ہے اور یہ جو ہے آبرو کو لوٹتا ہے اور یہ بم بلاس کرتا ہے میں حاضرین آپ کو بتا دوں اس میڈیا ظالم نے بم بلاسٹ کے معاملے کے اندر ایسا ڈکشنری کے اندر یہ لفظ کندہ کر دیا اور یہ لفظ اس نے تحریر کر دیا کہ دہشت گردی اگر دنیا میں ہو سکتی ہے اور سفید میں ہو سکتی ہے وہ صرف بمباری ہے بم بلاسٹ ہے بارود ہے اے کے فورٹی سیون ہے اور پھر جو ہے قتل عام کو اور پھر فرقہ وارانہ فساد کو اور پھر ملاوٹ کو اور پھر نقلی دواؤں کے جو ہے ویپار کو کاروبار کو اور زمیر کے سودے کو ایمان کے سودے کو ججوں کے سودے کو عدالت کے سودے کو قانون کے سودے کو رشوت کوری کو یہ سب سے بڑے دہشت گردی ہیں دہشت گرد ہیں جو جعلی نوٹ پھیلا رہے ہیں جو شراب کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں جو غذاؤں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں ایک بم میں کتنے مرتے ہیں بارہ مرے بیس مرے پچیس مرے نقلی دواؤں سے کتنے کتنوں کے زندگیوں کا سودا ہوتا ہے اور نقلی جو ہے غذاؤں سے کتنوں کا سودا ہوتا ہے اور نقلی پرزوں کی بناوٹ سے کتنے جانوں کو دھوتا ہوتا ہے بس ایک امپریشن دیا ایک تاثر دیا کہ بم ہی دہشت گردی ہے اور پھر دہشت گردی کا ننگا ناج انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک کئی ہزار فسادات ہر فساد کے اندر ایک فساد کے خون پر ابھی مرہم نہیں رکھا جاتا ابھی پٹی نہیں باندھی جاتی ابھی وہ زخم سوٹنے نہیں پاتا میرٹھ کے بعد ملیانہ ملیانہ کے بعد جمشید پور جمشید پور کے بعد مراد آباد پھر اس کے بعد بلگام پھر اس کے بعد گجرات ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہ کون کروا رہا ہے یہ کروانے والے کیا دہشت گردی کا ننگا نار نہیں ناچ رہے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر یہ کیا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کے رنگ کے اندر مل جائے اپنے آقا کی تہذیب کو چھوڑ دیں اپنے آقا کے دامن کو چھوڑ دیں اپنے آقا کے سنتوں کو چھوڑ دیں مکے کو قبلہ نہ بنائیں نبی کے کہ یہ روزے کی محبت اپنے دل کے اندر نہ رکھے ارے دنیا کے کتوں زمین و آسمان کے خزانے اگر تم ہمارے قدموں کے نیچے ڈال دو گے نبی نے ہمیں جہاں کھڑایا تھا ہم وہیں پر کھڑے رہیں گے نبی نے ہمیں جو چہرہ دیا تھا ہم وہ چہرہ نہیں بدلیں گے نبی نے جو ادائیں دی تھی ہم وہ ادائیں نہیں بدلیں گے جان کا سودا کر لو مال کا سودا کر لو ماں اور بہنوں کو لے لو کاروبار کو لے لو ملک کو لے لو لیکن نبی کی قسمت نبی کی عزت نبی کی پاک دامنی پر ہم آج آنے نہیں دیں گے تم لاکھ داڑھی والوں پر دہشت گرد کہو تم لاکھ ٹوپی والے امامے والوں کو ملا عمر سمجھو مدارس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھو ارے کمینوں ایک باپ کے نقطے سے پیدا ہوئے ہو مسلمانوں اب کرنے کا وقت نہیں ہے تکاڑیا بول رہا ہے ٹھاکرے بول رہا ہے اڈوانی بول رہا ہے رتن برا ہائی چھنڈے والی یہ گندی اور مسلمانوں کو جوش دلا رہی ہے بابری مسجد کا قاتل بول رہا ہے گجرات کا ننگا مودی مودی گجرات کے اندر آگ لگانے والا مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلنے والا مساجد کو زندہ جلانے والا مساجد کی کے اندر آگ کی ہولی کھیلنے والا بول رہا ہے بول نہیں سکتے تو کم سے کم سننے کی طاقت پیدا کرو یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے یہ ہندوستان سیکولر ملک ہے اس میں ہمارے آباد داد نے اس سرزمین کی آزادی کے لیے دارلوم دیون کی بنا رکھی دارلوم دیون امل مداری یہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہاں پر کتابیں پڑھی جائے اور یہاں پر کتابیں پڑھائی جائے یہاں کوئی خانخواہ کھولی جائے دارلوم دیون اس لیے بنایا گیا تاکہ یہاں اس سرزمین کے اندر جو انگریز ظلم کر رہا ہے جو انگریز تشدد کر رہا ہے جو انگریز ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کو لوٹ رہا ہے جو انگریز ہماری تحریر اور تمدن اور تشخص کو ختم کر رہا ہے شیخ الہند کو دارلوم نے پیدا کیا شیخ الاسلام کو دارلوم دیوبند نے پیدا کیا امداد اللہ مہاجر مکی کو دارلوم دیوبند نے پیدا کیا حسین نانوی کو دارلوم دیوبند نے پیدا کیا حضرت اشرف علی تھانوی کو دارلوم دیوبند نے پیدا کیا مالٹا کی جائے بول سکتی ہے تو بولے گی کہ اس جیل کے اندر انتہا اور شاگردوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کے لیے انہوں نے کیا کیا سہولتیں صحیح ہیں مسلمانوں اس جو ہے پچیس سالہ فضیلت العلوم فضیلت القرآن مدرسے کے اسٹیج سے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں ایسا سے کم تری چھوڑو ان کا جواب پتھر سے دو مسلمانوں ہماری حیثیت یہاں پر اس کرائے دار کی نہیں ہے ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اس ملک کے لیے ہمارے داد نے دلی سے لے کر میرٹ تک اگر کوئی درخت کہہ سکتا ہے تو کہے گا کہ وہاں پر کتنے علماء کران نے لاشیں جو ہے وہاں پر لٹکا دی گئی سولی پر لٹکا دیا گیا اور اس ملک کی آزادی کے لیے شاملی کا میدان اگر کہہ سکتا ہے تو کہے گا کہ خنزیر کے کھانوں کے اندر ہمارے آباد دار کو ان کی بیویوں کو ترکتا ہوا ان کی اولاد کو مچلتا ہوا اور ان کی جو ہے نسلوں کو پلکتا ہوا چھوڑ کر ان کو خنزیروں کے کھانوں کے اندر ڈال کر جلا دیا گیا کالا پانی کہہ سکتا ہے تو کہے گا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ کرے گی زمین کے باشندوں تم مزدوری کرو اور تم احساس کم تری کا کار جاؤ اور تم جو ہے گانا گاؤ ہم اقلیت میں ہیں ہم جو ہے مظلوم ہیں ہمیں بھی دو رحم کی ہمیں بھی دو کرم کی ہمیں امن دے دو مسلمانوں تم جو ہے حاکم تاریخ بن کر آئے تھے تم امن کے پیمبر بن کر آئے تھے تم سلا صفائی کرنے والے بن کر آئے تھے تم ہاتھی بن کر آئے تھے تم معلوم بن کر آئے تھے تم رہبر بن کر آئے تھے تم سخی بن کر آئے تھے تمہاری حیثیت بھکاریوں کی نہیں تھی تمہاری حیثیت بھی مکوں کی نہیں ہے تمہاری حیثیت غیروں کے ہاتھ پٹنے کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے تم غیروں کے ہاتھ ظلم اور تشدد کی چکی کے اندر پسنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تم ہے نوجوانوں تم ہے سرزمین ٹیپو سلطان شہید کے مسلمانوں اگر جنگل کا درندہ اور جنگل کا جانور کہہ سکتا ہے کون بات کر رہا ہوں جنگل کا جانور اور جنگل کا درندہ اگر کہہ سکتا ہے تو وہ کہے گا کہ ارے بھائی ہمارے جنگل کے اندر اس کی اتنی درندگی نہیں ہوتی اتنا ظلم نہیں ہوتا اتنا تشدد نہیں ہوتا ہم نے کیا بگاڑا مسلمانوں ہم نے کیا بگاڑا ہم نے کسی مندر کو ڈھایا ساڑھے آٹھ سو سال نو سو سال اسی سرزمین کے اندر ہمارے حکمرانوں نے حکومت کی ایک فرقہ وارانہ فساد ہوا ایک مندر کو ڈھایا گیا ایک اقلیت والوں کو اقلیتی مذہب والوں کو ستایا گیا کیا ظلم کیا ہم نے کیا ہم نے یہاں مذاق کیا کیا ہم نے یہاں سیتا کا مذاق کیا کیا ہم نے رام کا مذاق کیا کیا ہم نے لکشمن کا مذاق کیا کیا ہم نے گوتم بدھ کا مذاق کیا ارے ہماری تعلیم الاسلام جو گھر گھر کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے ولی کل قومی ہاتھ کے ذریعے کے نتیجے میں اور اس کے ذہن میں اور اس کے تناظر میں ممکن ہے گوتم بدھ اپنے قوم کا حادی ہو سکتا ہے رام اپنے قوم کا حادی ہو سکتا ہے لکشمن اپنے قوم کا حادی ہو سکتا ہے جس قوم کی مذہبی تعلیمات کے اندر ان کا احترام کرنے کا حکم حکم دیا گیا تو تصب یل یہ تم ان کے ماہدان باطلا کو گالیاں نہ دو کیا ہم نے فلمیں بنائی کیا ہم نے سیریل بنائے کہ اس کے اندر ہم نے ان کے مامودانے باطلا کا ہم نے اکٹھا کیا ہم نے مذاق کیا کیوں اللہ کے قرآن کے اوپر بندوق کی گولی چلائی جاتی ہے کیوں اللہ کے قرآن کے اور کا پٹاخہ بنا کر میرٹ کی گلیوں کے اندر پھوڑا جاتا ہے کیوں حیدرآباد کی جیل کے اندر ان مسلمان قیدیوں کے سامنے اللہ کے کلام کو یہ کالے کتے اپنے پیروں تلے رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا کمینوں ان دنیا کے سیکولر اور جمہوریت کا نعرہ لگانے والے اور جمہوریت کا شراب پی کر بس بس ہاتھی کی طرح چلنے والے ان جانوروں سے پوچھو ہم نے امن کا پیغام دیا ہم نے سکون کا پیغام دیا ہم نے انسانیت دی یہ مدرسے ماں کا مقام بتاتے ہیں یہ مدرسے باپ کا درجہ بتاتے ہیں یہ مدرسے پڑوسیوں کا حقوق بتاتے ہیں یہ مدرسے جانوروں کا حقوق بتاتے ہیں یہ مدرسے امن کا درد دیتے ہیں یہ مدرسے سلامتی کا درد دیتے ہیں یہ مدرسے جانوروں پر ان کے ساتھ رحم کرم کا سلوک کرنے کا معاملہ سکھاتے ہیں یہ مدرسے اپنے پلا بنانے وطن اس ملک کے رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ اس ملک کے رہنے والے باشندوں کے ساتھ اس نے سلوک کا درد دیتے ہیں اور شاہد ہے دار ارقم سے لے کر اب تک شاہد ہے سپر چبوترے سے لے کر اب تک اور گواہ ہے یہ زمین یہ آسمان یہ فریدے اور کمینو تم بھی گواہ ہو اور تمہارا زمین بھی چیخ چیخ کر کہتا ہوگا کہ پہلی بڑی جب غار ہیرا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی تھی اتنا بسمی ربی کلر خلق اس وقت سے لے کر اب ہم امن ہی دے رہے ہیں ہم شانتی دے رہے ہیں ہم سلامتی دے رہے ہیں ہم آزادی دے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کے ساتھ رہنے کا درد دے رہے ہیں بھارت جو ستی ہوتی تھی اس دھرتی پر اس ہندوستان میں وہ کون سا دھرم تھا وہ کون سا مذہب تھا وہ کون سے مدرسے کی چٹائی تھی جس کے ملا نے یہ کہا کہ یہ اب ستی نہیں ہو سکتی اس کو جینے کا ادھکار ہے اس کو جینے کا حق ہے شدر اور برہمن کے اندر ذات پات کی لڑائی دی وہ کون سا مدرسہ تھا وہ کون سا مکتب تھا وہ کون سے دار رسم کی ضرور کی شادی تھی وہ کون سے صفا چمندر کی کرامت تھی کہ جس نے کہا لا لاپت علی عجمی ولا عربی کہ کسی کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عربی کو اجمی پر حاکم کو محبوب پر ایک سب کے اندر کھڑے ہو گئے محمود و ایاز یہ کس نے درد دیا یہ کس نے سبق دیا ارے بھائی ہم دہشت گردی کیے ہوں گے ہم قتل عام کیے ہوں گے ہم فرقہ وارانہ فساد کیے ہوں گے بابری مسجد کس کی ہے حیدرآباد کی مکہ مسجد کس کی ہے آج میری رحمت اللہ علیہ کی طرح کس کی ہے مالیگاؤں کی مسجد سربراہ کے موقع پر جب دھماکہ کیا گیا وہ کس کی مسجد ہے مسلمان جب درگاہوں کو جاتا ہے درگاہ کی طرف نہیں کرتا مسلمان جب مسجد کے اندر جاتا ہے مسجد کے اندر چپل لے کر نہیں جاتا سو سوروں کے نقطے سے پیدا ہونے والا کمینہ بھی کسی مسجد کے پاس بم دھماکہ نہیں کرتا کسی درگاہ کے پاس بم دھماکہ نہیں کرتا انسانیت کا قتل عام اور انسانیت کا ننگا ناز نہیں ناچتا مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی پھر ہوا نوجوانوں پر کوٹا لگا نوجوانوں پر ٹاڈا لگا پھر کیا ہوا ان بچوں پر یتیمی کے سائے منڈلانے لگے پھر کیا ہوا ان عورتوں پر بے لگی کے سائے منڈلانے لگے ارے مرا ہوا آدمی ایک مرتبہ مرتا ہو مرا ہوا آدمی مرا ہوا آدمی ایک مرتبہ مرتا ہے عورت ایک دن دو دن تین دن رو کر اس کا رونا کم ہو جاتا ہے بچے دو تین دن رو کر ابو جان ابو جان کہہ کر اس کا رونا کم ہو جاتا ہے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر کعبے کے تقدس کا اور کعبے کے غلاف کا گمبد قزرا کی گمبت کا ریاض الجنہ کا جنت البقی کا کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کا بخاری کا مسلم کا ترمزی کا ستا کا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہدائے بدر کا شہدائے اہر کا شہدائے تبو کا دے کر کہتا ہوں اللہ کے لیے آپسی اختلافات ختم کرو اللہ کے لیے آپسی انتشار ختم کرو اس آپسی اختلافات سے بالا تر ہو کر انتشار سے بالا تر ہو کر کلیم طیبہ کی نسبت پر جڑ کر اللہ کے لیے آپ اس دہشت گرد کا مقابلہ کرو اللہ کے لیے اس کالے کران کا مقابلہ کرو اس کالے دچال کا مقابلہ کرو مسلمانوں مسلمانوں میرا اللہ ان کو مچھر سے مارنے پر ہے ہے مسلمانوں میرا اللہ برسات کے ذریعے سے اور طوفان کے ذریعے سے طوفان لو کی طرح ان کو برف کرنے پر قادر ہے میرا اللہ حضرت لوت علیہ وسلاۃ السلام کی بستی کی طرح ان کی بستیوں کو الٹنے پر قادر ہے میرا اللہ ان لوگوں کی بستی پر آندھی بھیج کر ہرا بھیج کر طوفان بھیج کر سیلاب بھیج کر سونامی بھیج کر میرا اللہ دیکھ رہا ہے کالے گورے کتوں دہشت کر دو میرا اللہ غافل نہیں ہے ہم اللہ بغافلی اما تاملون بابری مسجد کے قاتلوں کشمیر کی وادی کے اندر میری ماں اور بہنوں اور مت کی بیٹیوں کی عزت آپ لوٹنے والے لٹے تمہارا انتم سنسکار ان قریب ہونے والا ہے تم اپنی موت اور مرنے والے ہو جب رات اپنی انتہا کو پہنچتی ہے اماواس آتی ہے رات آتی ہے وہ سیا رات اگلی چاند رات کی خوشخبری دینے والی ہے یہ رشوت خوری کے اندر یہ گھٹالوں کے اندر یہ انسانوں کے قتل عام کے اندر یہ فرقہ وارانہ فسادات کے اندر اور یہ ظلم کے اندر یہ تشدد کے اندر یہ اپنی موت آپ مر چکے ہیں مرغئی اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد وہ جو پھڑ پڑاتے ہیں وہ ان کا پھڑ پڑانا ایک نئی زندگی کی ایک نئی حیات کی وہ کرن نہیں ہے ان کی موت اور ان کے انتم سنسکار ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اب یہ مرغئی اس لیے پھڑ پڑا رہی ہے ٹھنڈی ہو جائے گی یہ بکرا یہ اون یہ گائے یہ بیل سیما ہونے کے بعد تڑپتا ہے وہ اس لیے نہیں اسے ایک نئی زندگی ملنے والی ایک نئی حیات ملنے والی یہ اسلام کے دشمن یہ مدارس کے دشمن یہ قرآن کے دشمن یہ نبی کے دشمن یہ کارٹون بنانے والے یہ اسلام کی شکلوں کو مست کرنے والے یہ ہندوستان کی تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کرنے والے یہ نبی کے جلے اور نبی کے اسبے کو غلط طریقے سے پیش کرنے والے ان کے پھڑکنے کو دیکھ کر مسلمانوں ایسا اللہ کم تری کا شکار نہ ہونا میرے اللہ نے فرمایا اللہ کا رسول و الحق کی لیز بھی رہو الگ دینی کلی لیس بھی رہو اس لیے کہ یہ اسلام غالب آ کر رہے گا یہ اسلام مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک مدرسوں کو مٹانے کی بات کرتے ہو تم ملاؤں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو تم کتنے میناروں کو ختم کرو گے تم کتنی مسجدوں کو ختم کرو گے تم کتنے ملاؤں کو گرفتار کرو گے تم کتنے لوگوں کا قتل عام مچاؤ گے میرے اللہ نے کہا ہی رہو الگ بھی کلی یہ دین تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم مسلمان اٹھ جا کل اٹھنے والا سورج تیرا انتظار کر رہا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ نصر من اللہ و فتح کری کہ مدد تیرے ساتھ ہے امنا فتح نام کا فتح مبینہ فتح مبین اور کامیابی تیرے ساتھ ہے اٹھ جا بچا رسولنا والذین آمنوا ما مدد کافروں کے لیے نہیں مدد گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والوں کے لیے نہیں مدد بتوں کے پجاریوں کے لیے نہیں اپنے حکومت کے بل بوتے پر اپنی پولیس کے بل بوتے پر اپنے کالے قانون کے بل بوتے پر اپنے سپاہیوں کے بوٹوں کے بل بوتے پر یہ زیادہ دن جینے والے نہیں اس سے بڑی بڑی قومیں آئی وہ قوم قوم روم روم تھی قوم اپنے طاقت اپنی جو ہے قوت اور اپنے جو ہے جرت مندی کے لیے مشہور تھی اور یہ صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے پیمن لگے کپڑے پہن رہے تھے امپی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر تین تین دن کا پاکا ہوا کرتا تھا ان دنوں کے اندر میرے اللہ نے جبریل امین علیہ السلام تو السلام کو بھیج کر آیت نازل فرمائی علی نامین بلیوتی روم کہ اب جو ہے روم شکست کھا جائے گا اب کے سو امریکہ کو ملا کر رشیا کو ملا کر برطانیہ کو ملا کر ہندوستان کے کالے وہ کتے جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو سو مرتبہ ملائے تب ایک قیصر بنتا ہے ایک کسرا بنتا ہے ایک روم بنتا ہے ان پیٹوں پر پتھر لگے کپڑے پہننے والے یا عجزی اور مسکنت کی غربت اور فقیری کی زندگی گزارنے والوں نے کیا روم کو شکست ہی دی کیا قیصر کو شکست ہی دی کیا کسرا کو شکست ہی دی تین سو تیرہ نے دنیا کے کفر کے اندر کیا زلزلہ بپا نہیں کیا تھا تین سو تیرہ نے عالم اسلام کے اندر اسلامی قوت اور اسلامی جبروت کے سکے کو کیا انہوں نے منوہا اس کا نہیں منوایا تھا مسلمانوں یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا یہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا یہ مدارس مٹنے کے لیے نہیں آئے یہ طلبہ ختم ہونے کے لیے نہیں آئے اور یہ قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا یہ تھا یہ ہے یہ رہے گا انداز نہ وہ اندا لہو لہٰذ بلکہ ان دنیا کے کتوں کو بتا دو کہ اس کلام کے سبقے میں تم جی رہے ہو ان دنیا کے دہشت گردوں کو بتا دو کہ جن مدرسوں کو تم دہشت گردی کا ڈالتے ہو رہے ہو ان کے پاور اللہ اعلی رسول کے سبقے میں میرا اللہ جب تم کر کر رات کے اندر حالت جناور کے اندر سوتے ہو شراب پی کر خدا کے عذاب کو دعوت دے کر سوتے ہو آموں کا قتل عام کر کر ڈکیتی ڈال کر درکاری کر کر جب تم گہری نیند کے اندر سوتے ہو اور یہ بچہ جو اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے پریوار کو چھوڑ کر اپنے کھیل کود کو چھوڑ کر اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر رات کے میں ساڑھے تین بجے پونے چار بجے حضرت اسے جگاتے ہیں کڑاکے کی ٹھنڈک کے اندر یہ وضو کرتا ہے اور اللہ کے کلام کو کھولتا ہے اور جب پڑھتا ہے الفلام میر سادی کل کتابوں لاڑے ہوتی میرے کی عزت و جلالت کے پسند کالے کا کافروں ملحدوں اور اسلام مسلمان دشمنوں اور دہشت گردوں کو امن کے دشمنوں کو بتا دو کہ تم اس دھرتی پر ہو ان بچوں کے سب پہلے ہو ورنہ عذاب اس آسمان دنیا پر آ کر اللہ تبارک تعالیٰ اس ہندوستان کی دھرتی کو قوم لوٹ والا سلوک کرنا چاہتے تھے اللہ اس دھرتی کو قوم لوٹ کی طرح اس کو اور سونامی کے ساتھ دو چار کرنا چاہتے تھے لیکن بہت اچھا الفام زیادہ کتاب و لار وفی پڑھتا ہے اور بلال کا نائب حیال حیال الفلا کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس سرزمین کے اندر تیرا کلام پاک پڑھنے والا بھی کوئی ہے اس دھرتی کے اندر کوئی اذان دینے والا بھی کوئی ہے اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ رہے اس سرزمین کو غارت نہ کرنا اس سرزمین کو تباہ نہ کرنا یہ سرزمین کے اندر اگر برادران وطن عزت کے ساتھ بربر کھا رہے ہیں شراب پی رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اور کوئی مجرور اپنے لیلا کے ساتھ کوئی عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے یہ ان طلبا کا یہ طلبا کا صدقہ ہے یہ قرآن پڑھنے والوں کا صدقہ ہے یہ اذان دینے والوں کا صدقہ ہے یہ سب چبوترے کی کرنوں کا صدقہ ہے یہ دار ارقم کی کرنا کا صدقہ ہے یہ غار ہرا کی سو اور اس کی نورانی کا صدقہ ہے ورنہ اے اسلام مسلمان دشمنوں کبھی کی تمہارا وجود ختم ہو جاتا میرا اللہ کو تباہ کر کے بتایا کسرا کو تباہ کر کے بتایا نمرود کو تباہ کر کے بتایا حامان کو تباہ کر کے بتایا شداب کو تباہ کر کے بتایا ہمیں آج پاؤں سبوت کو تباہ کر کے بتایا میرے اللہ کے لیے یہ اٹلی سامار کھانے والوں کے لیے اور یہ نقلی غذائیں کھا کر بے ساکی پر چلنے والوں کے لیے عذاب دینا کوئی مشکل کام نہیں یہ مدارس کا احسان مانو ان پران پڑھنے پڑھانے والوں کا احسان مانو اور ان جو ہے کا اور ان معلمین کا اور ان متعلمین کا احسان مانو کہ ان کے سطح میں اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی سے عذاب کو اٹھا دیا ہے ورنہ تمہارے گناہوں نے زمین کو گندا کر دیا فضا کو گندا کر دیا اور آسمان کو گندا کر دیا مسلمانوں ایسا سے کمتری چھوڑو تم تمہارا رشتہ تمہارا رشتہ کعبہ سے جا کر ملتا ہے تمہارا رشتہ نبی کے روزے سے جا کر ملتا ہے تم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں کہ آسمان سے بارش کے قطروں کے ساتھ گر گئی تم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں کہ طرف سے پتھر کے موسم میں پتوں کی طرح گر گئی تم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں اور ملت نہیں کہ ہواؤں کے ساتھ کے کہیں ایران سے کئی تہران سے کوئی سعودی سے کئی پاکستان اور ملیشیا انڈینوشیا سے تم ہندوستان کے اندر آ گئے میرے نبی نے تمہیں مانگ کر لیا ہے میرے اللہ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں ایک ایک چہرے کو چن کر ایک ایک چہرے کو دیکھ کر اپنے محبوب کی غلامی کے لیے اپنے محبوب کے امتی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا آپ کو چنا اس کا حق ادا کرو ایسے نہیں کہ ڈر کر مر کر بھی مانگ کر سینا چوڑا کر کر جیو مسلمانوں آج مسلمانوں آج مجاہد کے ساتھ اور لفظ جہاد کے ساتھ جو دہشت گردی کا لفظ جوڑا جا رہا ہے ان حرامیوں کی اور ان جو ہے باطل مذاہب والوں کی ایک سازش ہے ورنہ ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جن غیر مسلموں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا آج ان کو ریلوے پاس دیا جاتا ہے ہوائی جہاز کا الگ کیٹیگری والوں کو پاس دیا جاتا ہے ان کے لیے بسوں کا پاس دیا جاتا ہے اس پاس کو کیا کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں مجاہد آزادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب یہ ہمارے ساتھ شریف تھے یہ لفظ نہ گیتا میں ملتا ہے یہ لفظ نہ بائبل میں ملتا ہے یہ لفظ نہ رامائن میں ملتا ہے یہ لفظ نہ مہا بھارت کے اندر ملتا ہے اس لفظ کو قرآن کے پاروں کے اندر ساڑھے آٹھ ساڑھے چار سو جگہ چار سو اسی جگہ میرے اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا اور اس کا استعمال کیا تشدد کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا ناپاکی کو اور گندگی کو اور خلاصت کو ختم کرنے کے لیے یا یوہن نبی جاہد الکفار اور جہاد کلب اللہ تبارک تعالیٰ نے چار سو اسی مرتبہ استعمال کیا ہے آج اس لفظ کو اگر مسلمانوں کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے ارے گاندھی جی مجاہد آزادی تھے نہیں تھے نہرو جی مجاہد آزادی تھے نہیں تھے شاستری جی مجاہد آزادی تھے نہیں تھے یہ مجاہد کلف کہاں سے تم نے لایا یہ جہاد کلف تم نے کہاں سے لایا کتاب المغازی کس کی ہے جہاد لفظ کس کا ہے مجاہد لفظ کس کا ہے شہید لفظ کس کا ہے جب ہم نے کیا اور تمہیں ساتھ لیا تو مجاہد اور غازی ایک اعزاز تھا اور جب تم ظلم کی چکی کے اندر مسلمانوں کو پیٹنے لگے تشدد کی چکی کے اندر مسلمانوں کو پیٹنے لگے تو اس وقت تم نے اس لفظ کو گالی بنا دی مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے تم جہاد کا ڈنڈا چھیننا چاہتے ہو شہادت کا پیالہ چھیننا چاہتے ہو مسلمان شہادت کو اپنے لیلا سے زیادہ پیار کرتا ہے مسلمان نماز روزے کی طرح تمہارے کہنے سے جہاد کو گالی نہیں نہیں سمجھتا نائن الیون تک یہ جہاد ایک اعزاز تھا نائن الیون تک یہ جہاد ایک عزت کی چیز تھی ایک اکرام کی چیز تھی ایک تقریم کی چیز تھی اچانک ان حرامیوں نے اس کو گالی بنا دیا تاکہ مسلمان کے ہاتھ سے یہ جہاد کی لاٹھی چھوٹ جائے مسلمان ننگا ہو جائے اور مسلمان کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہوتی گلی کا سور بھی دانت دکھاتا ہے اور گلی کا کتا بھی دانت دکھاتا ہے مسلمانوں آپسی اختلافات اور انتشار سے بالا تر ہو کر اس جذبے ہار سے سرچار ہو جاؤ ان کے گالیاں دینے سے کل یہ کہیں گے ماں کا لفظ گالی ہے تو کیا ماں کو چھوڑ دو گے کل یہ کہیں گے بیوی کا لفظ گالی ہے کیا بیوی کو طلاق دے دو گے کل یہ کہیں گے قرآن کا لفظ گالی ہے اسلام کا لفظ گالی ہے ادان کا لفظ گالی ہے دین تمہارے باپ دادا نے نہیں بنایا تمہیں تمہارے باپ کے نام کا پتہ نہیں سپر کھانے والے والوں اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور اپنی ماں میں تمیز نہ کرنے والوں اپنے گھروں کی فکر کرو اپنے گھروں کی فکر کرو مسلمان جہاد سے دامن چھڑانے والا نہیں ہے جذبہ شہادت سے دامن چھڑانے والا نہیں ہے تمہارے گالی دینے سے اس کو گالی سمجھنے والا نہیں ہے مسلمان محمد بن قاسم کی شکل میں آج بھی آ رہا ہے مسلمان ٹیپو کی شکل میں آج بھی آئے گا مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں اب بھی آئے گا اے مسلمان تجھے اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ میں تجھے بارڈر پار اور سرحد پار ٹریننگ کو جانے کے لیے نہیں کروں گا میں تجھے بم بلاسٹ کرنے کے لیے دعوت نہیں دے رہا ہوں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میں تجھے مندروں کو ڈھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تجھے کافروں اور مشرکوں کی قتل عام کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی بھیک ہے ایک چھوٹی سی دعوت ہے اپنے چہرے کو نبی کے چہرے سے منور کر لے مسلمان سنتوں کی طرف آ جا مسلمان مسجدوں کا بات کرنے والا بن جا مسلمان اپنے گھروں کے اندر یہ جو ڈش اینٹی لگا ہوا ہے یہ ہوتے نسارا کی یہ لانت اور یہ میڈیا جو گھروں کے اندر جا کر ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے آنچل کو نکال رہا ہے ان کی اسمت اور ان کی عزت اور پاک دامنی کو داغدار کر رہا ہے ہمیں کہتے ہو دہشت گرد ارے یہ لڑکیوں کو بھگانے کا ہنر کس نے سکھایا یہ چوری کا فن کس نے سکھایا یہ ڈکیتی کا فن کس نے سکھایا یہ اولاد کو باپ کے قتل کرنے کا فن کس نے سکھایا یہ بیوی کو قتل کر کر فریزر میں رکھنے کا فن کس نے سکھایا آؤ آؤ تم جو ہے تہاڑ جیل سے لے کر کنیا کمار کی جیل جیل تک کشمیر کی جیل سے لے کر تم جو ہے ہندوستان کے دوسرے کونے کی جیل تک سر کرو ان مجرموں سے پوچھو ان جو ہے ملزموں سے پوچھو چوری کہاں سے سیکھی ڈکیتی کہاں سے سیکھی قتل کہاں سے سیکھا کہیں گے فلاں فلم سے کہیں گے فلاں فلم سے لڑکی بھاگا کر لے گیا کہاں سے سیکھا کہاں فلاں فلم سے باپ کے جائیداد جائیداد پانی کے لیے باپ کو ٹکرایا فلاں فلم سے اور پھر اس ملک کو تباہ کرنے کی سازش فلاں فلم سے آج سڑک جام کون کرتا ہے آج ہڑتال کون کرتا ہے آج پٹریاں کون اکھاڑتا ہے آج کون جو ہے پولیس اسٹیشنوں اور تھانوں کا اقبا کرتا ہے کون آج فوجیوں کی لاشیں سلاتا ہے آج کون انسانیت کا نندا ناچ ناچ رہا ہے سپا چبوترے سے لے کر اس مدرسہ فضیلت العلوم کے پچیس سالہ جشن کے اس لمحے تک ایک باپ کے نقطے کو اگر کوئی پیدا ہوا ہے صرف انڈونیشیا مالی کا جو حادثہ ہوا تھا ایک مدرسے کا تاریخ تھا اس ایک مولانا کو چھوڑ کر پوری تاریخ کے اندر دار رقم اور پہلی وہی اقرا بسم ربی کلزی سے لے کر کاربن ڈھلی کے اس مدرسہ فضیلت القرآن کے اس جلسے سے تک ایک باپ کے کو کوئی میں کلال اگر کوئی پیدا ہوا ہے وہ بتا دے کہ انہوں نے کتنے جو ہے سڑکوں کو جام کیا کتنے ٹرینوں کو جام کیا کتنے اسٹیٹ لائٹ کو پھوڑا اور کتنے انہوں نے اپنے اساتذہ کی عزت و آبرو کو لوٹا کالجوں میں پڑھنے والے کیا اپنے جو ہے لیڈیز لیکچرار کو غلط حمل سے زنا کے حمل سے وہ حاملہ نہیں کر رہے ہیں جہاں ادب سکھایا جاتا ہے جہاں اخلاق سکھایا جاتا ہے جہاں امن سکھایا جاتا ہے جہاں بھائی چارگی سکھائی جاتی ہے جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرغی کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے حلق کو بھی تر کر دو جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری اس کی آنکھوں کے سامنے تیز نہ کرو جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کو اگر لے کر جاؤ تو تیز نہ لے کر جاؤ کہ موادہ اس کی روح کو تکلیف نہ ہو جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اگر گرم پانی نہاتا تھا تو گرم پانی سے نہاؤ اگر گنگنے پانی سے نہاتا تھا وہ پانی استعمال کرو اگر ٹھنڈے پانی سے مردے کا اکرام مردے کا احترام مردے کو کفن مردے کو خوشبو مردے کو تیز لے کر نہیں چلنا اس مذہب کے اندر اور غارت گری سکائی جاتی ہے ایک باپ کے نقطے سے یہ جو تگاڑیا ہے اور یہ جو زبان دراز کرنے والے کتے ہیں ایک باپ کے نقطے سے پیدا ہوئے ہو آلو بتاؤ کہ ان مدرسوں نے اس ملک کو کیا دیا ان بوریوں پر بیٹھنے والوں نے اس ملک کو کیا دیا ان جو ہے بوشیدہ عمارتوں میں رہنے والوں نے نبی کے وارثوں نے نبی کے جانشوں نے اس ملک کو کیا دیا تم اس کا قرض سو سو نسل تمہاری گزر جائے گی لیکن ایک ادنا طالب علم کا ایک ادنا طالب علم کا نورانی قاعدہ پڑھنے والے کا تمہاری نسلیں اس کا قرض معاف نہیں کر سکتی مسلمانوں مسلمانوں نوجوانوں تمہاری اس حالت کو دیکھ کر زمین بھی شرماتی ہے آسمان کے فرشتے بھی روتے ہیں تمہارے ہی تو چہرے تھے کہ فرشتوں نے کہا تھا سبحان امن سے بلوحا کہ تصویر پڑی تھی پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو اللہ نے داڑھی سے مزین فرمایا نوجوانوں نوجوانوں اگر ان کے کہنے سے دہشت گردی کا لیبر لگانے سے نوکری کا آر دلانے سے لڑکی نہ دینے کی بات کرنے سے میرے رب نے ازل میں ہمارے جوڑوں کو لکھ دیا میرے رب نے ہماری ماؤں کی پیٹ کے اندر ہماری روزی کو لکھ دیا ان دنیا کے دہشت گردوں کتوں سے کہو کہ اگر داڑھی رکھنا دہشت گردی ہے یہ سکھوں کے چہرے پر کون سے بال ہے ان کتوں سے کہو ان دہشت گردوں سے کہو عورت کا اسکارف پہننا عورت کا نقاب پہننا یہ دہشت گردی ہے تو یہ ننن جو کرسچن اور جو چرچوں میں جانے والی ہے یہ جو سڑکوں پر دوپٹہ ڈالتی ہے اسکارف ڈالتی ہے یہ کس چیز کی علامت ہے ان کے پاس قیامت تک کوئی جواب نہیں ملے گا مسلمانوں مسلمانوں میں تمہیں دہشت گردی کی طرف نہیں بلاتا نہ قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے نہ حدیث اس کی تعلیم دیتی ہے میرے آقا نے ایک صحابی کو دیکھا کہ چڑیا کے گھونسلے سے انہوں نے بچے کو اٹھا لیا میرے آقا نے فرمایا کہ صحابی اگر تیری ماں کے گور سے اس بچے کو چھین لیا جائے تو جو تکلیف تیری ماں کو ہوگی یہی تکلیف چڑیا کے ماں کو ہوگی میرے آقا نے ایک چڑیا کے دل کے درد کو اور اس کے جو ہے غم کو میرے آقا نے پہچانا کیا وہ میرے آقا کہہ دیں گے کہ تم ٹرینوں کے اندر بم بلاس کرو کیا میرے آقا کہہ دیں گے تم بدامنی پھیلاؤ میرے آقا کہہ دیں گے تم فساد پھیلاؤ بلکہ اس دنیا کے اندر الٹا چور کو والی کو ڈانٹے اور کرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنوب کا نام رکھ دیا انہوں نے امن کا نام دہشت گردی رکھ دیا اور دہشت گردی کو امن کا نام دے دیا مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت تو ہی ہے آج کی اس پاکستان مقدس مجلس کے اندر علماء کی مجلس افباس کی مجلس اور مدرسے کی پچیس سالہ جلسے کی جو ہے یادگار مجلس میں صرف ایک بات کہتا ہوں میں تمہیں یہ نہیں کہتا جو قوم مری ہوئی ہے اس قوم کو مارنے کے لیے ایک ہی فارٹی سیون چاہیے حدیث کے اندر فرمایا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے کافی ذکر کرتا ہے یا مسلمان ذکر کرتا ہے اور جو ہے نبی کا امتی ذکر کرتا ہے یا رام جو ہے لکشمن جو ہے وہ ذکر کرتا ہے حدیث میں آقا نے فرمایا کہ زندہ اور مردہ کی مثال ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی ہے ہم ذکر کرنے والے ان ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں الحمد للہ الدی اخانہ اور ہم سواری کرتے ہیں سبحان الدی سکارا لانا مسجد میں جاتے ہیں اللہ بابا الباب وشواس کرتے ہیں ایک دعا وضو کرتے ہیں ایک دعا غسل خانہ جاتے ہیں بیت الخلا جاتے ہیں بیت الخلا نکلتے ہیں حتیٰ کہ بیوی کے پاس جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں ہم ہمارے پاس دعاؤں کا ہتھیار ہے جس کو آقا نے فرمایا اور دعا سلا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے ہمیں اے کے فورٹی سیون کی ضرورت نہیں ہم زندہ قوم ہیں مرے ہوئے بکرے کو مارنے کے لیے جو ہے گولی کی بارود کی بم کی ضرورت نہیں کفر مرا ہوا ہے ایمان زندہ ہے شرک مرا ہوا ہے اسلام زندہ ہے ممتبی غیر السلامی دینن فلن بنا من کہ اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب قابل قبول نہیں ہے یہ دنیا کے تمام ادیان یہ دنیا کے تمام باطل دین یہ مرے ہوئے ہیں ان کے ماننے والے مردہ قوم ہیں اس کو مارنے کے لیے ہمیں اے کے فورٹی سیون ہمیں سرحد پار جا کر لشکر طیبہ سے طالبان سے اور ہمیں جیش سے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہمارے پھوکوں سے یہ مر جائے گی قوم ہمارے پھوٹنے سے یہ قوم مر جائے گی یہ کوئی مقرر کی شعلہ بیانی نہیں یہ مقرر کی بدباس نہیں یہ مقرر کا ہتھیار نہیں ہے ہم نے کر کر نہیں بتایا کہ جب افریقہ کے جنگلوں کے اندر گئے ان کے باپ دادا جو ان سے بڑھ کر بہشی تھے کیا انہوں انہوں نے نے ہمارے لیے راستے نہیں کھولے جب ہم نے ان کو کہا تھا نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کون سا بولا ہم نے کون سا بارود ہم نے کون سا آئٹم بان ہم نے کون سا ہتھیار ہم نے کون سا جیش کا سہارا پھر طیبہ کا سہارا طالبان کا سہارا ہم نے جو ہے کون سا مجاہدوں کا سہارا لیا تھا صرف آخا کی غلامی کا حوالہ دیا تھا وہ جنگل خالی ہوا تھا نہیں ہوا تھا اور کسرا کسرا کسرا اور کے کے جو ہلے تھے ہم نے کون سے جیش کا سہارا لیا تھا ہم نے روم کو شکست دی تھی کون سے جیش اور کون سے لشکر طیبہ کا سہارا لیا تھا ہم نے سلطان صلاح الدین ایونی کی شکل کے اندر بیت المقدس کو تباہ کیا تھا لاکھوں کی فوج تھی اور یہ مٹھی بھر جماعت تھی رات کے اندر روئے اور کہنے لگے اے اللہ یہ مٹھی پر جمع اور یہاں لاکھوں کا لشکر اور رو کر جب فجر پڑھ کر اشراف پڑھ کر جا رہے تھے ایک بزرگ ملے اور وہ فرشتہ تھا جو بزرگ کی شکل میں آیا تو اس نے یہ کہا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی تیرے رات کے رونے میں ان آنسو کے قطرے میں اللہ نے یہودی عیسائی لشکر کو ڈبا دیا ہے ہمارے پاس ہتھیار یہ آنکھ کے آنسو کا قطرہ ہے ہمارے پاس ہتھیار نبی کی غلامی کا واسطہ ہے ہمارے پاس ہتھیار یا اللہ کا قرآن ہے کیا تم نے نہیں پڑھا کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک قافلہ سفر کر کے جا رہا تھا وہاں کے سردار کو بچھو نے ڈنک لیا تھا تو صحابہ نے سورج فاتحہ پڑھ کر اسے داری کی وہ زہر ضائع ہوا تھا نہیں ہوا تھا بچھو کا زہر جا سکتا ہے شام کا ڈسنا جا سکتا ہے سمندر راستہ بنا سکتا ہے اور بادل اپنا راستہ موڑ سکتے ہیں ڈبنے والا سور وقفے کے لیے رک سکتا ہے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ یہ ہماری امت کے وہ شاہکار اپرادھ ہیں کہ جن کی نماز قضا ہونے کے بچانے کے لیے میرے پاس وقت کم ہے جذبات کے سمندر موزن ہے میں بتا رہا ہوں یہ دو افراد حضرت علی اور حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ان کا نام کچھ اور تھا لیکن شمس رکھا گیا عربی کے اندر شمس کے معنی سورج کے آتے ہیں جہاد کے اندر لگے ہوئے تھے الائی کلیمت اللہ کے اندر لگے ہوئے تھے اصل کی نماز قضا ہو چکی تھی لگ رہا تھا کہ سورج پور ہو رہا تھا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے سورج کو کہا تھا اے سورج تو بھی اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ رک جا حتیٰ کہ میری نماز قضا نہ ہونے پائے یہ دنیا بول سکتی ہے تو بولے گی یہ سورج اگر زبان قال سے کہہ سکتا ہے تو کہے گا کہ اس نے دو رات کے لیے کچھ منٹ ڈوبنے سے رک گیا تھا اللہ کے حکم سے وہ سورج ڈوبنے سے رک گیا اور شمس تبرے ایک سلام کے بعد دوسرا سلام پھیرنے لگے تو وہ سورج ڈوبنے لگا اس امت کے ایک ایک فرد نے ڈوبتے سورج کو روکا تھا چاند کے رخ کو موڑا تھا ستارے کے جو ہے پر کمانڈر ڈالی تھی رام سمندر کے اندر راستہ بنایا تھا مسلمانوں تم ڈرتے ہو مودی سے ڈرتے ہو ان دہشت گردوں سے قرآن سے دامن تھام لو ان علماء سے دامن تھام لو دار دیاروں کو اپنا قطع بنا لو اپنا کعبہ بنا لو اسے جو ہے امر مداری سے جس نے مجاہدان آزادی کو جنم دیا جس نے ریشمی رومال کی تحریک کو جنم دیا جو جو ہے مفسر پیدا کرتا ہے وہ امام المفسرین کا لقب پاتا ہے محدث پیدا کرتا ہے فخر المحدثین کا لقب آتا ہے فقیر پیدا کرتا ہے تو سید الفقہ کا لقب اسے آتا ہے اور خانخواہ کا بزرگ اور صوفی پیدا کرتا ہے سید الطائفہ کا لقب پاتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری کون سے مدرسے کا تھا حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی عیسائیوں سے ٹکر لینے والے وہ کون سے مدرسے کے تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی وہ کون سے مدرسے کا علم تھا حضرت مولانا رشید امر گنگوئی فقیح الملل وہ کون سے مدرسے کے تھے مجدد ملل حکیم الملل حضرت وہ کون سے مدرسے کے تھے ریش مال کی تحریر چلانے والے وہ کون سے مدرسے کے تھے شیخ الاسلام مجاہد آزادی حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی وہ کس مدرسے کا طالب علم تھا یہ مدرسہ الہامی مدرسہ ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا کر اپنے دولت قدے میں تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدسا قیامت کب آئے گی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی قیامت پوچھتا ہے اس کے لیے کیوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے کتنا تیرے پاس اعمال کا ذخیرہ ہے وہ صحابی بڑے ہوشیار تھے وہ بڑا صحابی بڑے اچانک تھے انہوں نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کا ذخیرہ تو کچھ نہیں میں اللہ اس کے رسول سے پر کرتا ہوں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میزان دیا اس امت کو ایک ترازو دیا اس امت کو آپ یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہو گے قیامت کے دن بلکہ آپ نے ایک دستور دے دیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبامی کلیم ہیں آپ کے ایک جملے کے اندر سمندر ڈوب جایا کرتے تھے اور سمندر کرتاب ہو جایا کرتے تھے آپ نے فرمایا احبا آدمی کا حسر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں محبت کرتا ہوگا داڑھی مڑے کل تیرا حشر اڈوانی کے ساتھ ہوگا بے نمازی تیرا حشر جال کے ساتھ قارون کے ساتھ ہوگا سیاست کے پجاری تیرا حشر قیامت کے دن فرونوں کے ساتھ ہوگا دولت کے پجاری تیرا انجام قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا ہماری مائیں اور بہنیں بے پردگی کی زندگی گزارنے والی اور لالی نیل پالش اور سور کی ملی چربی نیل پالش استعمال کرنے والی کل قیامت کے بھی وہ فلم میں کام کرنے والی لنڈیاں جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی شرم گار ان کے زنا کرنے کی جگہ اللہ ان کی پیشانی پر لگا دے گا اور ان کو ایک اسپیشل کیٹیگری کے اندر ایک اسپیشل مقام کے اندر ان کو چہنم کی وادی کے اندر ڈالے گا اور اس وادی سے کچھ چہنم کی دوسری وادیاں پناہ مانگے گی اور کہیں گی اے اللہ آپ کا عذاب دے دے بچھو کا عذاب دے دے سام کا عذاب دے دے اردو کا عذاب دے دے زمہریر کا عذاب دے دے لیکن اس رنڈی کے منہ پر جو شرنگا پیشاب کی جگہ لگی ہے اور وہاں سے گندا لاوا جو نکل رہا ہے اے اللہ یہ بدبو سنبھالی نہیں جاتی آج جو ہماری ماں اور بہنیں امی جان کے طریقے کو چھوڑ کر بیوی فاطمہ کے طریقے کو چھوڑ کر رابیہ بسریا کے طریقے کو چھوڑ کر فلم میں کام کرنے والی یہ رنڈیا جو قیامت کے اندر اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کے دوسرے لوگ ان سے پنا مانگیں گے آخا نے دستور دے دیا من احبا کہ ان جو ہے بے پردہ عورتیں بال کاٹنے والے جسم کی نمائش کرنے والے فلمی زندگی گزارنے والے سیریلوں کی زندگی گزارنے والے قانون کو ستانے والے قانون کو نوکر بنانے والے اولاد کو یہودی عیسائی کی گود کی طرح پال گود میں ڈال کر پالنے والے اللہ تعالیٰ ان جو ہے عورتوں کو قیامت کے دن ان رنڈیوں کے ساتھ اٹھائے گا کیا مسلمانوں تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ کل ایک جو ہے ایک دستہ جائے گا اور اسی نانو بھی کا اگر تم دارلوم دیون سے محبت کرو گے تاسیم نانکوی کے دستے کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اور تم ریشمی رومان کے تحریر بانی بانی حضرت شیخ الحمد رحمت اللہ علیہ کے دستے کے ساتھ کیا جانا نہیں چاہو گے کیا شیخ الاسلام کے جھنڈے کے ساتھ کیا تم جانا نہیں چاہو گے کیا تم امداد اللہ مہاجر مکی کے جھنڈے کے ساتھ جانا نہیں چاہو گے بات مدرسوں کی ہو اور ہماری ماں ام المدارس دارلوم دیومن اور اس کے سیلات کا ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مدرسوں کا حق ادا نہیں کیا مدرسے کی تاریخ اور مدرسے کی ہسٹری کو اور مدرسے کے کردار کو ہم نے ادھورا چھوڑ دیا دنیا کا وہ کون سا چپا چپا ہے کہ جہاں دارلوم دیون کا فیض نہ پہنچا ہو وہ کون سا فکرہ ہے جس نے دارلوم کے ہمارے اکابر نے ہمارے مجاہد اور غازیوں نے کھڑ کر ڈر ڈر کر اس کتنے کا انہوں نے مقابلہ نہ کیا ہو قادیانیت کا فتلا ارتداد کا فتنہ اور انگریز کے اس ملک سے چلے جانے کے باوجود اس حرام زادوں نے ان نے جن کے دل کوئلے سے زیادہ سیاہ تھے شدید تحریک کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر ارتداد کا جو دور دورہ انہوں نے دبا کیا کہ اصل تمہارے آبا اجداد کافر تھے تم بھی کافر ہو جاؤ کیا شیخ الاسلام اپنی رات کی نیندوں کو حرام کر کر کیا وہ میدان کے اندر نہیں نکل گیا تھا رات رات بھر سفر کر کر پھر دن میں آ کر بخاری پڑھا کر وہ قوم کے لیے وہ امت کی فکروں کے لیے کیا وہ نہیں پھر پھرا کرتا تھا اللہ مانور شاہ کشمیری جس نے بخاری کا حق ادا کیا فکرے کا حق حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے ادا کیا اگر اس سے کوئی دشمنی کرتا ہے اس سے کوئی انعام لیتا ہے اس سے کوئی بغاوت کرتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں وہ اللہ کا چہیتا بندہ نہیں حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ حج کے موقع پر اس زمانے میں جب دارلوم دیوبند کا قیام ہوا تھا حج بیت اللہ کے لیے گئے حضرت جو ہے سعید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی حرم محترم کے اندر ملاقات ہوئی اور فرمایا شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے کہ مبارک ہو کہ آپ کا خواب پورا ہو گیا ہم نے ایک بار مدرسے کی بنا کی ایک انر انار کے درخت کے نیچے سے ایک مدرسے کی شروعات کی حاجی امداد اللہ وہاں گیر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واہ صاحب تم کہتے ہو ہم نے کیا ہم نے کیا یہ الفاظ تھے سعید حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ارے بوقت شہر کتنے جو ہے پیشانیاں اور کتنے سر راتوں کے اندر روئے ہیں اس مدرسے کو بنانے کے لیے راتوں کے رونے سے یہ مدرسہ بنا بنا ہے اکابرین کی طرف سے یہ مدرسہ بنا ہے شاہ ولی اللہ کی تحریر یہ مدرسہ ہے اور شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے قبے کا منہر یہ دیوبند ہے دنیا کے چپے چپے کے اندر ہر محترم کے اندر مولانا مکی صاحب کن اساتذہ سے استفادہ کیا ہے ملا عمر نے کس جو ہے اساتذہ سے استفادہ کیا ہے حضرت اسامہ نے ارے دنیا دہشت گرد کر کہے اس کے کہنے سے کیا ہم مان لیں گے میڈیا جھوٹا ہے میڈیا جھوٹا ہے ایمان مجمل ایمان مفصل کے ساتھ یہ بات بھی تم شامل کر لو میڈیا ایک نمبر کا جھوٹا ہے جس حرام زادے نے سردام حسین رحمت اللہ علیہ کو چوہے کی طرح ایک دل سے نکلتا ہوا دکھایا تھا حالانکہ بات یہ نہیں تھی ایک مالکے کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا تھا کرنل قدافی کو انہوں نے بتایا ایک نالی کے اندر گھس گئے آج کسی مسلمان سے پوچھو یہ ٹی وی کا غلام یہ میڈیا کا غلام ایک نالی میں چھپ گیا تھا ہی جی، ایک نالی کے اندر بھاگ گیا تھا ہی جی، انکاؤنٹر کے اندر ایک ماریکے کے اندر زندہ پکڑ کر کرنل قدافی کو شہید کیا گیا ان دونوں کا ذاتی کردار ان دونوں کی ذاتی زندگی وہ جانے وہ اپنا خدا جان ان کا خدا جانے ہماری پیٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتی ایک نمبر کے جھوٹے ایک نمبر کا ایا اور ہے میڈیا قرآن نے اسی زمانے میں کہہ دیا انجا کم فاسی کم میرا کہ اگر تمہارے پاس فاسی خبر لے کر وہ جھوٹا ہے امن کے پیمبار ہم ہیں دہشت گرد وہ ہیں انہوں نے اس کو الٹا طور سے پیش کیا مسلمانوں وقت کافی ہو رہا ہے میں اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ توبہ کر لو کھڑے ہو جاؤ نبی کے دامن کو تھام لو پاک کے دامن کو تھام لو آجاد پیری کے دامن کو تھام لو ان علماء ان اکادی اور ان اساتین عمر اور ان بزرگان دین کے قدموں پر پڑ جاؤ کل بھی انہیں کے قدموں میں نجات تھی آج بھی ان بارسی نے جانشین انبیاء کے قدموں میں نجات ہے اور قیامت تک انہیں کے قدموں میں ہمیں نجات ملے گی ہم نے سیاست دانوں کو ازمایا وہ مکار نکلے ہم نے فلم میں کام کرنے والوں کو ازمایا وہ ایار نکلے ہم نے دنیا کے قائدوں کو ازمایا وہ ایک نمبر کے جھوٹے نکلے ان کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے ہاں ہر طبقے کے اندر کوئی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر اگر ڈاکو نکل جائیں قسمت کے لٹیرے نکل جائیں کیا مسلمان اور ڈاکٹروں کے پاس کیا علاج کرنے کے لیے نہیں جاتے جو انجینئر اگر جو ہے پیسہ لے کر بھاگ جائے کیا مکان بنانے کے لیے دنیا کے لوگ انجینئروں کا سہارا نہیں لیتے اس علماء کے طبقے کے اندر بھی علماء سو بھی ہیں علماء شیطانی بھی ہیں علماء ربانی بھی ہیں جب تم پاخانے کے حلوے کا فرق کرتے ہو جب تم پانی اور پیشاب کا فرق کرتے ہو اللہ نے سمجھ دی ہے ان علماء شیطانی اور ان علماء ربانی میں اور ان مداری سے حقہ میں ان مداری سے باطلا میں فرق کرو یہ تشکیے نور ہے صرف اور صرف اسی کے اندر کامیابی ہے مسلمانوں آج اگر تم عہد کر لو گے آج اگر تم یہ طے کر لو گے